اس کی بڑی برکات ہوتی ہیں اچھا السلام علیکم میں چکے اچھا خواصل اس میں اس سے پہلے کے درس میں آپ نے اسم کی علامات پڑھی کیا چیز اسم کی علامات اسم کیا ہوتا ہے یعنی اس کی کیا کیا علامتیں ہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو اضافت ہو جس میں لام تعریف ہو حرف جر داخل ہو تنوین ہو تسنیہ جمع ہونا صفت ہونا تصغیر ندا یہ ساری علامات اسم ہیں تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کٹنے کے ذکر کی ہے فین نق اللہ حاضی خواص اس میں یہ ساری کی ساری خواص الاسم ہے یعنی اسم کے خواص ہیں اسم کی علامات ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری کیا ہیں علامات اسم ہیں اسم کے خواص ہیں یعنی اسم کے ساتھ خاص ہیں باقی کسی چیزوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں آئیں گی اوپر آپ کو کہا تھا کہ وہ علامت ہوں صحت الاخبار ہو وہ علامت ہوں صحت الاخبار عنہ ہو تو اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ وما عن الاخبار عنہ ہو يكون محكوما علیہ لكونه فاعلا ہی او مفعولا او مبتدا اصل وہاں پر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ علامت صحت الاخبار عنہ ہو کہ اس کے ذریعے سے خبر دینا صحیح ہو یعنی اس کے اندر اتنی اچھا یعنی اس کے اندر اتنی لیاقت ہو اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ اس کے ذریعے سے کیا ہو خبر دینا صحیح ہو سکے کہ اس کے ذریعے سے خبر دی جا سکے مطلب یہ کہ اب وہ اسم کلام کے اندر کبھی تو فائل کی صورت میں ہوگا کبھی مفول کی صورت میں ہوگا کبھی مبتدا کی صورت میں ہوگا ہاں تو بالکل آپ جب کہتے ہیں کہ زید تو زید نے مارا اس کے اندر خبر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی پائی جاتی اور یہ خبر دینے والا کون ہے شربت بت ہند تو ہندا نے کیا ہے شراب پی اب کیا مطلب ہوگا اس کا تو ایک خبر تو ہے نا اس کے اندر ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو آ کر کہتا ہے کہ ہندا نے شراب پی یا زید نے مارا تو یہ خبر تو ہے نا اگرچہ اس کے اندر ایک فیل تو ہے کیا وہ خبر فیل کی ہے لیکن ہے تو خبر نا اور وہ خبر دینے والا کون ہے وہ اسم ہے جو فائل کی صورت میں ہے اور کبھی کبھی ہوگا کہ ذرا ذرا عمران زید نے عمر کو مارا اب عمرن مفول بھی ہی ہے لیکن یہ اسم ہے تنوین ہے اس پر ٹھیک ہے لیکن اب اس کے اندر بھی خبر والے معنی پائے جاتے ہیں کہ عمر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ اس کو آج کیا ہے مار پڑی ہے یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ زید القام زید کھڑا ہے تو زید کے بارے میں یعنی خبر دی جا رہی ہے کہ اس کے قیام کی خبر دی جا رہی ہے تو زید مبتدا ہے اور قائم خبر ہے تو بہرحال فین اللہ حاضی خواصل اس میں ومان عن ہو اوپر جو لفظ گزرا تھا کہ وہ علامت ہو صحت سے اب یہاں اخبار الاخبار ہو کا مطلب بتا رہے ہیں کہ اس کے لیے اسے خبر دینا صحیح ہو کیا مطلب کہ یقون محکوم نہ لے اس پر حکم لگایا جائے یعنی اس کے اندر یہ لیاقت ہو کہ وہ محکوم علیہ ہو سکے کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگ سکے کبھی مبتدا ہونے کا حکم لگے گا کبھی فائل ہونے کا حکم لگے گا کبھی مفول ہونے کا حکم لگے گا لکھا نہیں فائلن او مفعولن او مفتاً اس لیے کہ کبھی تو یہ فائل ہوگا کبھی مفول ہوگا اور کبھی مبتدا یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی آج کے سبق کی پہلے تو یہ بتایا کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خواص ہیں جو اوپر ذکر کیے ہیں اس کے بعد آپ کو الاخبار اخبار ہو کا مطلب بتایا ہے کیا مطلب الاخبار اخبار ہو کہ اسم کے اندر یہ لیاقت ہو اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ کیا ہو سکے محکوم علیہ بن سکے محکوم علیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر حکم لگ سکے ٹھیک ہے محکوم مجکوم محکوم علیہ کہ جس پر حکم لگ سکے محکوم علیہ جیسے مضروبن مضروب کا مطلب کیا ہوتا ہے مارا گیا ٹھیک ہے ہمارا مفول کا سیغ محکوم علیہ کہ جس پر حکم لگایا گیا ہو اس کے بعد کی جو عبارت ہے وہ یوسما اسمن لسموی ہی قسیم کونی ہی وسمن عالمانا اب چھوڑ دیں آپ کتاب کو کہ کتاب میں کیا لکھا ہوا میری بات سنیں ایک ہے کوفی حضرات اور ایک ہے بصری حضرات ٹھیک ہے کوفی اور بصری یعنی کوفا کے رہنے والے علماء اور بصرہ کے رہنے والے علماء نحات جو نحوی علماء ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ اسم اصل میں کیا تھا یعنی اسم جو ہم پڑھتے ہیں اسم یہ اصل کے اندر کیا تھا یعنی آیا یہ ایسا ہی لفظ اسم اسم ہی تھا اس کی اصلیت کچھ اور تھی ٹھیک ہے تو جو بسرا کے جو علماء ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس اصل میں کیا تھا سیم ون اسمن اصل میں کیا تھا سیم ون اصل میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بڑے علامات ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ پائے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر جو ان کے اختلاف ہے کوفہ اور بصرہ کا جو نام دیا جاتا ہے تو یہ نحوی اور نحو اور صرف کے اندر دیا جاتا ہے ورنہ کوفہ اور بصرہ کے بڑے بڑے علامات ہیں جب فقہ میں چلے جائیں گے تو فقہ کے اندر بس صرف علماء کے نام تک حد رہتی ہے بلکہ قبیلے اور قوم کی طرف نسبت نہیں کی جاتی ٹھیک ہے تو بسرا کا کچھ علماء کی رائے یہ ہوتی ہے یا کوفہ کا کچھ علماء کی رائے یہ ہوتی ہے مستند کی ورنہ تو کوفہ کے اندر بھی بسرا کے حامی پائے جاتے ہیں یا بسرا السلام علیکم یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں اچانک سے جو ہے نا یہ گروپ غائب ہو جاتا ہے مجھ سے اور سامنے جو ہے نا ایسے نمبر کی کال آتی ہے ہوتا رہتا ہے اچھا جی تو کیا وہ تو میں نے بتایا آپ کو کہ بسرا اور کوفہ کا اختلاف تو کہتے ہیں کہ بصری حضرات جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس مسل میں کیا تھا سم ون تھا سم ون تو آخر سے واؤ کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ میں شروع میں حمزہ لے آئے بس اتنا سمجھ لیں ٹھیک ہے آخر سے واؤ کو حذف کیا اور شروع میں حمزہ لے آئے تو کیا بن گیا اسمن ٹھیک اس اب سمون کے کیا معنی ہیں سم ون معنی ہیں بلند سم ون کے کیا معنی ہیں بلند ہونا ٹھیک ہے نا سما یسمو سم ون و سمو ون کیا معنی ہوتے ہیں بلند ہونا تو وہ کہتے ہیں بصری حضرات کے اسم کو اسم کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے یعنی اس کے دوسرے ہم قسم کون ہے حرف ہے اور فعال ہے حرف کے ساتھ بھی جب تک دوسرا جو ہے وہ اسم نہ مل جائے کوئی بھی حرف نہ ملے دوسرا کلمہ تو اس وقت تک اس کے معنی بھی تام نہیں ہوتے اسی طرح جو خود ذاتی طور پر جو فعل ہے اس کے ساتھ جب فائل وغیرہ دوسرا کوئی اسم وغیرہ نہیں ملتا تو فعل کے معنی بھی تام نہیں ہوتے لہذا اسم اس وجہ سے کہ یہ اپنے معنی میں ذاتی طور پر کیا ہے دوسروں سے بلند ہے کہ دوسروں سے بڑا ہوا ہے کہ اس کے ذاتی طور پر اپنے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں واضح ہیں اور اس کا معنی مکمل خود سے بنتا ہے یہ دوسروں کا تابع نہیں ہوتا برخلاف فعل کے کہ وہ بھی اسم کا تابع ہوتا ہے اور برخلاف حرف کے کہ وہ بھی دوسروں کا تابع ہوتا ہے بلکہ اسم ہی ایک ایسا وہ ہے کہ جو دوسروں کے تابع نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذات میں ہی ایسا مانا پایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اسم وسمن تھا سمون تھا مانا بلند ہونے کے ٹھیک تو یہ بسرا کے حضرات کہتے ہیں اچھا کوفی حضرات کیا کہتے ہیں تو کوفہ کے رہنے والے کہتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ اصل میں کیا تھا وسمن تھا ٹھیک ہے اصل میں کیا تھا وسمن وسمن کے معنی ہوتے ہیں علامت کے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کیا مانے ہیں علامت اللہ اکبر علامت تو کہتے ہیں کہ واؤ کو کیا کر دیا حمزہ سے بدل دیا تو اسمن ہو گیا یہ قانون ہوتا ہے وشاہن والا جس طرح وشاہن سے ایشان خیر بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ واؤ کیا کر دیا حمزہ سے بدل دیا تو کیا ہو گیا اسمن اب کہتے ہیں کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مدلول اور مسمہ پر علامت ہوتا ہے اپنے مدلول اور مسمہ پر علامت ہوتا ہے اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں جیسے پوچھا جاتا ہے کہ مسمو کا ابھی اگر کوئی پوچھے کہ رول نمبر چھ سے کہ آپ کا نام کیا ہے تو اب جو بھی ان کا نام ہوگا تو وہ کیا ہوگا ان کی ذات پر دلالت کرتا ہے اب جب بھی جہاں کہیں پر بھی وہ نام بولا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو رول نمبر چھ کا ہی ذہن میں آتا ہے کہ جی یہ ان کا نام ہے تو ان کی شخصیت پر دلالت کرنے والا کیا ہوتا ہے وہ نام ہوتا ہے تو کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدلول اور مسمہ پر کیا کرتا ہے علامت ہوتا ہے علامت کہ جیسے ہی یعنی علامت سے کوئی چیز سمجھی جاتی ہے تو اسی طرح جب بھی وہ بولا جاتا ہے نام تو مدلول پر علامت ہوتا ہے وہ تو اس لیے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مدلول پر کیا ہوتا ہے علامت ہوتا ہے اب آپ کتاب میں آ جائیں ذرا تو کتاب والے جو صاحب ہیں یعنی مصنف وہ بسرا کے بسرین کا حامی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسم کیا ہوگا اسم بمانا کس کے ہوگا جی بسرین کا کیا مذہب ہے بسرا کے علماء کا کیا مذہب ہے ہوں بصری حضرات کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں کیا تھا بتاؤ تو کوئی وسمن وسمن نہیں سمون ہے ٹھیک ہے بسرا کے حضرات فرماتے ہیں سمون ون کیا چیز سم ون اب یاد رکھ لیں اتنا تو اپنی کتاب میں بھی نوٹ کر لیں بسرا کے بسری بسرین کہتے ہیں اسم اصل میں سمون ون تھا بمانے ہے بلند ہونے کے اور کوفی فرماتے ہیں اسم کیا تھا اصل میں وسمن تھا بمانا علامت کے جی چھوٹی سی بات نوٹ کر لیا کریں کہ بسرین کے ہاں اسم اصل میں سم تھا بمانا بلند ہونے کے قوفین کے میں تھا بمانا علامت کے جی تو صاحب ہدایت النحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بصرین کا مسلک زیادہ مناسب ہے تو ہم اسی کو لیتے ہیں کہ اسم کیا ہے بمانا بلند ہونے کے اپنی دونوں قسموں پر کیا ہوتا ہے بلند ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں جی کہتے ہیں وہ یوسم ما اسمن اسم کو اسم کا نام دیا گیا کیوں لسموی ہی اعلیٰ قسیم ہے اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے دونوں قسیموں پر ٹھیک ہے ہاں بلند ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے لسموی ہی اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے لسموی ہی بلند ہونے کی وجہ سے اعلیٰ قسیم ہی اپنی دونوں قسموں پر قسموں پر اپنی دونوں قسیم پر یعنی قسم اس کو کہتے ہیں جو ہم نام ہوں ٹھیک ہے مطلب ہم قسم ہوں کسی ایک چیز کی ہی قسیم یعنی ایک دوسرے کی زد ایک دوسرے کی زد آگ اور پانی آپس میں قسیم ہے ٹھیک ہے الگ الگ تقسیم ہے تو اپنی قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے لا لکونی ہی وسمن اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ کیا ہو علامت ہو المعنی یہ معنی پر علامت ہو ٹھیک ہے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بلند ہوتا ہے اپنی دونوں قسموں پر اسم کو اسم اس لیے نہیں کہتے کہ یہ علامت ہوتا ہے معنی پر یعنی یہ فیل اور حرف سے بڑا ہوا ہے جی بالکل بلند ہے بڑا ہوا ہے اب وہ یوسم اسمن اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں اسم اسم کا نام اس لیے رکھا گیا اللہ قسیم ہی ہے اپنی دونوں قسیموں پر بلند ہونے کی وجہ سے لا علمانا اس لیے اسم کو اسم نہیں کہتے کہ یہ علامت ہوتا ہے لا لکون نہ اس لیے کہ یہ ہوتا ہو وسمن علامت علمانا مانا پر تو آج کا آپ کا سبق یہی ہے کہ جو گزشتہ اوپر جو چیزیں گزری ہیں وہ اسم کے خواص ہیں اسم کی علامات ہیں باقی آپ کو کیا بتایا ہے الاخبار عنہ کا مطلب بتایا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ محکوم علیہ ہو اسم محکوم علیہ ہو کہ اس پر کوئی نہ کوئی حکم لگے بطور فائل ہونے کا حکم لگے یا بطور مفول ہونے کے حکم لگے یا بطور مبتدا خبر وغیرہ ہونے کے حکم لگے وہ اسمن پھر آگے تسمیہ بتائیے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں یہ اسم اصل میں کیا تھا تو اور بصریین کا اختلاف ہے بصریین فرماتے ہیں کہ اصل اصل اصل میں میں اسم سیم تھا کس کے بلند ہونے کے تو اسم کو اسم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دونوں قسموں پر بلند ہوتا ہے اس لیے کہ حرف جب تک دوسرے کلمے کے ساتھ نہ مل جائے تو اس کا معنی تعام نہیں ہوتا فیل جب تک اسم یعنی فائل وغیرہ کے ساتھ نہ مل جائے تو اس کا مانا تعام نہیں ہوتا لیکن اسی میں واحد ایک ایسی قسم ہے جو کیا ہے بغیر کسی دوسری چیز کے ملے ہوئے معنی تام ہو جاتا ہے زید القاعم کی طرح اچھا تو کہتے ہیں باقی کفین حضرات فرماتے ہیں کہ اسم کیا ہے بمانا اسم بمانا اسم اصل میں وسمن ہے اور بمانا کس کے علامت کے تو اسم بھی کیا ہے اپنے مدلول مدلول یعنی جس پر درارت کرتا ہے یا مسمہ کہ جس کا نام رکھا گیا ہے اپنے مسمہ پر کیا ہوتا ہے علامت ہوتا ہے تو اس لیے اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مدلو اور مسمہ پر علامت ہوتا ہے اس لیے اس کو اسم کہتے ہیں لیکن اس کو صاحب کتاب نے رد کر دیا ہے کے مسلک کو اور کہہ دیا کہ ہی قسیم اپنی دونوں قسموں پر بلند ہونے کی وجہ سے اسم کہتے ہیں لال مانا اس لیے نہیں کہ یہ اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے آئی بات سمجھ بس آج کے لیے اتنا کافی ہے صحیح ہے میرے آدھے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے آدھے سر میں دعا فرمایا کرے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ